جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ میرے پاس تمہارے چچا کے بیٹے ان کے مراد حسن بن محمد ابن حنفیہ سے تھی آئے انہوں نے پوچھا کہ جنابت کے غسل کا کیا طریقہ ہے میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین چلو پانی لیتے اور ان کو اپنے سر پر بہاتے تھے پھر اپنے تمام بدن پر پانی بہاتے تھے حسن نے اس پر کہا کہ میں تو بہت بالوں والا آدمی ہوں میں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تم سے زیادہ تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو چھپن